سے کہہ دیتے بالکل میں تو تمہارا کھاؤں گا وہاں شکریہ نہیں ہوتا ہے یہاں شکریہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میں تو اپنا مکان سمجھ کر آیا کہ یہ اپنا ہے اور اپنوں میں جانا چاہیے دوستو احباب میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی میرے طالب علمی کے زمانے کے دوست مجھ کو مل جاتے ہیں اسمار میں وہ ہتھیار پیش کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں چھین جھپٹ کر لوں گا تم سے اس لیے کہ اب تم ہمارے ساتھی ہو میرا حق ہے کہ میں اگر تم نہیں گے تو بھی میں لوں گا تمہارے جیب سے نکال لوں گا تو بہرحال اپنائیت میں تکلف نہیں ہوتا ہے یہ اپنائیت کا مسئلہ ہے اور عزیز بچوں میرے مخاطب آپ ہیں میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علمانہ حیثیت سے مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے تقریر وقریر نہیں کرنا ہے کچھ مذاکرہ مذاکرہ کمانا کچھ باتوں کو یاد دلانا اس کا تذکرہ کرنا اگر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرسوں کے بعد جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہو گئی اگر مفتی صاحب تشریف لے گئے لمبی مدت کے بعد جب تشریف لائے داولم دیوبند تو جم غفیر ہجوم اور سارے علماء اساتذہ سب جمع ہو گئے کہ حضرت مفتی صاحب آج نہ معلوم کیا کیا حقائق دقائق بیان کریں گے حضرت موتی صاحب بیٹھے اور فرمایا تم مجھ سے حقائق دقائق نہیں سنو گے موتی موتی تربیت کی باتیں سنو گے تو مجھے بھی آپ سے کچھ موتی موتی باتیں کرنا ہے کچھ حقائق دقائق کو پیش کرنا ہے وہ تو سب آپ اپنے اساتذہ سے گاؤں میں پڑھتے رہیں جب قرآن کی تفصیل پڑھو گے احادیث مبارکہ پڑھو گے تو اس میں آپ کو وہ لوگ گوتے لگوائیں گے اور اس کی گہرائی تک لے جائیں گے اور اس کے اندر سے لولو اور موتی کو نکال کر آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ سب درسگاہ کی باتیں مجھے تو صرف اس وقت چند باتیں عرض کرنا سب سے پہلی بات عمومی طور پر جب بچوں کو اس طرح مدرسے میں جمع کیا جاتا ہے ہماری بھی طالب علم کا دور یہی تھا ہم بھی یہی سوچتے تھے عمومی طور پر جب طالب علموں کو جمع کیا جاتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب کیا کہیں گے یہی تو کہیں گے کتاب کا ادب کرو سپاہی کا ادب کرو استاذ کا ادب کرو یہ تو پرانی بات ہے طلبا کا ذہن یہی کہتا ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے بخاری شریف میں ہے ایک مرتبہ حج کے اندر دور خلافت عمری میں کسی صاحب نے یوں کہہ دیا کہ اگر عمر کا انتقال ہو جائے تو ہم فلاں کو خلیفہ بنا لیں گے حضرت عمر کے کال پر جب بات گئی تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا میری موت کی تمنا کر دیں فرمایا سب کو جمع کرو میں بیان کروں گا کچھ باتیں کہوں عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عوام کا مجمع ہے یہاں حج میں اور آپ کی بات کو نہ معلوم کیا سمجھ لیں گے اور امت میں غلط بات چلی جائے ایسا ہوتا ہے جب عوام کا مجمع ہوتا ہے تو پھر ان کی سطح کے مطابق بات کرنا چاہیے بہت سی مرتبہ وہ سمجھ نہیں پاتے اور باہر جا کر کے نہ معلوم کیا سے کیا بیان کرتے عوام تو چھوڑو علما کا حال یہ ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ بات کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ بات کو کیا سے کیا بنا کر کے باہر پیش کر دیتے ہیں اسی لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جو دور حدیث کے طلبا ہیں وہ پڑھیں گے کہ جہاں بخاری شریف میں یہ روایت آئی کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ میں نیزہ رکھتے تھے اردو میں اس کو بلب کہتے ہمارے گجراتی میں اس کو بھالا کہتے ہیں تو نیزا رکھتے تھے ایک چھوٹا نیزا تھا ایک بڑا تھا دو طرح تھا اب حضرت اپنے ہاتھ میں نیزا کیوں رکھتے تھے اس کے مختلف وہ جو ہاتھ نے لکھی کہ سفر میں کوئی موزی جانور مل جائے تو مارنے کے کام آئے گا استنجا کی ضرورت پڑی تو تھیلا نکالنے کے کام میں آئے گا کسی جگہ نماز پڑھنا ہو تو سترا بنانے کے کام میں آئے گا کسی جگہ استنجا کرنا ہو پردہ نہ ہو تو ایک طرف اس کو گھار دو اس سے کپڑا باندھ دو دوسری طرف پکڑ لو استنجا ہو جائے گا ہار میں بہت سارے اس کے فوائد تھے تو حضرت اپنے ساتھ نیزا رکھتے تھے ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنے ہاتھ میں نیزا رکھتے تھے تو جب جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا تو وہی نیزا لے کر حضرت کھڑے ہو جاتے تھے وہی بلب ہوا کرتا تھا ہاتھ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ وہاں بحث کرتے ہوئے ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے جواز کے درجے میں ہوتی ہے لیکن بعد کے خرافات کی بنیاد پر اس کو منع کیا جاتا ہے اس پر حضرت ایک بات دیکھی ہے کہ یہ جو عرس ہے جو عرس ہوتا ہے بزرگوں کے مزاروں پر فرمایا اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے شیخ فرماتے ہیں اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے پھر حضرت شیخ نے طلبا کو مخاطب کر کے کہا کہ میری بات پوری سنیو باہر جا کر یہ نقل نہ کیجیے کہ زکریہ اور اس کے جواز کا قائد ورنہ لوگ میرے متعلق بدتی ہونے کا الزام لگا دیں گے فرمایا میری بات مکمل سنیو تو ہمارا بھی کچھ حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدھی سنی آدھی نہیں سنی باہر جا کر ہم نے نقل کر دی اس کو پھر حضرت شیخ نے فرمایا کہ عرس کی حقیقت یہ تھی کہ جب شیخ کا انتقال ہوتا تو خلفا اور مجازین جو ہوتے تھے وہ جمع ہوتے وہ یوں کہتے تھے کہ بھائی حضرت تھے تو حضرت سے ہم مستفیض ہوتے تھے اب حضرت تشریف لے گئے تو ان کے ملفوظات سے ہم محروم ہو گئے تو اب حضرت کے ملفوظات کو سننے کے لیے کیا شکل بنائی جائے تو مشورہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی ہم سال میں ایک مرتبہ جتنے خلفاء ہیں مجازین ہیں وہ سب جمع ہو جایا کریں اور جس نے جو سنا ہو وہ سنائے اس لیے کہ ہر مرید اور ہر خلیف نے اور ہر مجاز نے اپنے شہر سے تمام باتیں سنی ہو یہ ضروری نہیں بلکہ روایتوں کے بعد میں یہ ہے کہ تمام صحابہ کو تمام روایتوں کا علم نہیں تھا کچھ صحابہ کے بعد میں یہ ہے وہ روایت آپ بخاری شریف میں پڑھو گے مشکات میں پڑھی آپ کیا وہ منہ سا شری رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے عمر کے مکان تین مرتبہ دستک دروازہ نہیں کھلا تو واپس تشریف لے گئے پھر عمر کو تنبو ہوا کہ کوئی آیا تھا دروازہ کھول کر دیکھا پوچھا کہ کون تھا تو کہا ابو موسا کہاں گئے تو کہا چلے گئے کہا بلاؤ ابو موسا کو بلایا فرمایا کیوں چلے گئے تو انہوں نے فرمایا سمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی سے سنا ہے کہ جب تم کسی کے دروازے پر جاؤ تین مرتبہ دستک دو کھولے تو اب نہ پائے تو عمر نے فرمایا اس پر گوالا ہو کہ تم نے یہ حضور نے یہ حدیث بیان کی اس پر گوالا ہو ورنہ اس گھوڑے سے پتا کرو اب اب موسا صوفی سا بھی انسان مسجد نبی میں گئے اور فرمایا بھائی کسی نے یہ روایت سنی ہے تو انصار صحابہ بیٹھتے تھے انہوں نے کہا ابو سعید خدری کو لے جاؤ اور ابو سعید انصار میں چھوتے تھے اور دیکھو انصار کی ذہانت بھی ابو سعید کو بھیج کر اشارہ کیا کہ ہمارا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے عمر کو پتہ نہیں یہ حکمت تھی اس میں فرمایا ابو سعید کو لے جاؤ ابو سعید خدری گئے اور فرمایا ہاں میں نے یہ حدیث شریف سنی ہے تو عمر نے فرمایا کہ بازار کے سودوں نے وہ اشتقال بسو بلاسواق و بصفا بازار کے سودوں نے ہمیں روایتوں کے سننے سے محروم رکھا تو ہر صحابی کو ہر روایت معلوم ہو یہ ضروری نہیں بہت سے صحابہ سے بہت سی روایتوں کا پتہ نہیں انہوں نے دیگر صحابہ سے روایتوں کو سنا تو پھر ہر خلیفہ کو اپنے شیخ کی تمام بات معلوم ہو یہ ضروری ہے تو سال میں ایک مرتبہ جمع ہوں گے جس نے جو سنا ہوگا وہ سنائے گا فرمایا اچھی بات اب کس دن جمع ہوں گے تو مشورہ ہوتا تھا کہ اس سے بڑھ کر اچھا کیا ہوگا کہ جس دن انتقال ہوا اسی دن جمع ہو جایا کرے تاکہ ان سال ثواب بھی ہو جائے اور سننا سنانا بھی ہو جائے اب اس حد تک تو بالکل صحیح بات تھی اس میں کوئی خرافات کا مسئلہ ہی نہیں کوئی بدت کا مسئلہ ہی نہیں کہ شیخ کے انتقال کے دن سال میں مرتبہ جمع ہو کر حضرت کے ملفوظات کو سنانا اور جو کچھ قرآن خانی ہو سکتی ہے اس سال ثواب کرنا اس کے بعد آگے اب مسائل چلے کہ چادر چراؤ پھر سندل شریف سندل شریف کا معنی ہوتا ہے چادر لے کر چلو اور بزرگ کے مزار پر چڑھاؤ اور پھر اس کے بعد ڈھول تاشے بجاؤ پھر سب خرافات تو عرص اپنی اصل کے اعتبار سے جائز لیکن خرافات کی بنیاد پر بدعت ممنوع قرار دیا گیا ہے تو بہت ساری چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہوتی خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ مدرسوں میں مجھے جو دو تین باتیں کہنا ہے وہ کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تعالیٰ دل رشان کا فضل کرم احسان ہوا عمومی طور پر طلبہ کا ذہن یہی کہتا ہے کہ منصب آئے تو کیا کہیں گے آدر کتابوں حضرت عمر نے جب یوں کہا کہ جمع کرو میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں عبد الرحمان ابن عوف نے فرمایا کہ حضرت عوام کا مجمع ہے کیا سے کیا سمجھ لے گا اس لیے آپ مدینے میں جو کچھ ارشاد فرمانا وہ فرمائیں وہاں فہیم کا طبقہ ہے عقلمند لوگوں کا اجسار کا تو حضرت عمر نے فرمایا جاتے ہی پہلی جمعہ کو میں خطبہ دوں عبداللہ ابن عباس پہلی جمعہ کو بالکل بہت سویرے آ کر بیٹھ گئے تو کسی اور صاحب نے پوچھا کہ اتنے جلدی آپ آ گئے فرمایا عمر آج وہ بات کہنے والے ہیں ماں کال قب اس سے پہلے جو کبھی نہیں کہ تو وہ صحابی جو آئے وہاں انہوں نے یوں کہا کیا کہیں گے یہی تو کہیں گے نماز پڑھو روزہ رکھو جیسے ہماری ذہنیت ہے یہی تو کہیں گے اور کیا کہیں گے لیکن حضرت عمر نے پھر بلی خطبہ دیا جو بخاری شریف میں موجود تو مجھے یہ آپ کو نہیں کہنا ہے کہ سپاہی کا ادب کرنا کتاب کا ادب کرنا مجھے یہ نہیں کہنا ہے مجھے آپ کو ایک دو باتیں بتانی عزیز بچوں آپ کو آپ کے والدین نے کن حالات میں بھیجا ہے وہ آپ جانتے ہیں نہ یہ اساتذہ جانتے نہ یہ محتمیم جانتے نہ کوئی اور جانتے کن حالات میں آپ کے والدین نے آپ کو بھیجا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں بعضوں کے والدین مزدوری کرتے ہوں گے اور مزدوری میں سے چند پیسے بچا کر تمہارا کرایہ دیا ہوگا بعضوں کے والدین پتھر توڑتے ہوں گے چونکہ میں گھومتا ہوں مجھے معلوم میرے پاس طلبہ کے گھر پہ میں جاتا ہوں میں اپنے ایک طالب علم کے مکان پر گیا کرنا اس نے مجھے کہا میرے گھر آ میرے گھر آ میرے اچھی بات میں جب اس کے گھر گیا میں سمجھا کہ کوئی اچھا مکان ہوگا وہ جھونپڑا تھا اس نے کہا میرے گھر سو جاؤ میں نے کہا سو جاؤ تو بچھانے کے لیے اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا وہ لکڑے کا ایک تخت تھا اس کے اوپر پتلی سی چتائی بچھا دی اور ایک تکیا مجھے دے دیا میں نے رات اسی پر گزار دی تو مجھے انداز ہوا کہ جب مجھے اس طرح سلایا ہے تو ان کے گھر والے کیسے سوتے ہوں گے تو آپ کے والدین نے آپ کو کن حالات میں بھیجا ہے وہ بچوں آپ جانتے ہیں نہ ہم کو پتا ہے نہ ان کو پتا کن کن مجبوریوں کی شکلوں میں کن حالات میں کن پریشانیوں میں کتنی مزدوریاں کر کے بعض والدین وہ ہوں گے کہ جنہوں نے بھیک مانگ کر بھیجا ہوگا بہت ممکن ہے کرائے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوں آپ کا کرایہ نکالنے کے لیے انہوں نے کسی سے سوال کیا ہوگا بھیک مانگی ہوگی اور اس طرح پر آپ کو یہاں بھیجا ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاہتے تو آپ کو اپنے ساتھ پتھر توڑنے میں لگاتے وہ چاہتے تو اپنے ساتھ گنا کاٹنے میں لگاتے وہ چاہتے تو آپ کو اپنے ساتھ اور مزدوریوں میں لگا دیتے جہاں وہ کام کرتے تھے کہ چلو میرا بچہ بھی شام کو پچاس روپے لے آئے گا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے جفا کشی برداشت کی حالات برداشت کیے آپ کو یہاں بھیجا تو ظاہر سی باتیں ان کی کچھ تمنائیں ہوگی ایسے ہی ہوں چھوڑو ان اساتذہ اور متمیون کی تمنا ہے ان کی کیا تمنا ہے وہ یہی رہنے دو میں اس پر بات نہیں کروں آپ کے والدین کی کچھ تمنا ہوتی جنہوں نے ان مصیبتوں کے ساتھ اپنے حالات میں اپنی پریشانیوں کے باوجود آپ کو دور و دراز علاقے میں بھیجا دوسری طرف آپ سوچیں کہ جو لاڈو پیار آپ کے والدین دیتے تھے وہ یہ نہیں دیں گے میں سچ کہتا ہوں جو پیار تمہارے ماں باپ تم کو دیتے تھے وہ یہ تھوڑی دیں گے آپ کے والدین جو شفقت محبت آپ کے ساتھ کرتے تھے بہت ممکن ہے ہم سے نہیں ہوگا چونکہ آپ کے والدین کے آپ دو بیٹے تھے تین بیٹے تھے یہاں ان لوگوں کے لیے پانچ سو بیٹے ہیں اور ہر ایک کی رعایت ضروری ہے تو وہ پیار نہ مل سکے گا جو پیار آپ کے والدین آپ کو دیتے تھے جو محبتیں وہ کرتے تھے وہ یہ نہیں کر پاتے اسی کے ساتھ بہت ممکن ہے کہ وہ کھانا آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کے گھر پہ ملتا تھا کبھی ایسا ہوگا آپ کے لیے سونے کا نظام وہ نہیں ہو سکے گا جو آپ کے مکان پہ ہوگا آپ کو اصول اور قوانین کی جو پابندی یہاں کروائی جائے گی آپ گھر پہ ان اصول کے پابند نہیں تھے ان قوانین کے آپ پابند نہیں تھے بلکہ آپ کی ماں کی شفقت آپ کے ساتھ یہ تھی کہ جب آپ مدرسے سے گئے ہوں گے تو فجر کی نماز میں آنکھ آپ کی نہ کھلی تو شاید ماں نے یہ کہا ہوگا بچہ تھک کر آیا ہے سونے دو اس کو اس کو سونے دو وہ شفقت یہاں نہیں ملے گی یہاں ساڑھے چار بجے سے درجے حفظ کے بچوں کو اٹھایا جائے گا یہاں پونے پانچ پانچ بجے حفظ عالمیت اور کتابوں کے بچوں کو اٹھایا جائے گا اور پھر اٹھنا ضروری ہوگا یہ نہیں کہ آپ سستی کر کے سوتے رہے آپ کو اتنا ضروری ہو تو اصول اور قوانین کی پابندی یہاں جو گھر پہ نہیں لاڈ اور پیار وہ نہیں جو آپ کو گھر پہ سونا وہ نہیں جو آپ کو گھر پہ کھانا بہت ممکن ہے کبھی وہ نہ ملے جو مکان پہ ایک طرف والدین کے مصیبتیں حالات پریشانیاں ایک طرف آپ کی اپنی قربانیاں ان دونوں کو ملا کر میرے عزیز ہو اب یہ سوچو کہ ہمارے والدین نے بھی قربانی دی اور ہم نے بھی قربانی دی ساری محبتیں سارا پیار سب کچھ ہم نے بھی قربان کیا اور قربان کر کے ہم یہاں پہنچے اور پھر ان قربانیوں کے بعد میرے اور آپ کے سات سال پانچ سال چھ سال کھیلنے میں گزر جائے اور حاصل کچھ نہ ہو تو ہم سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہوگا ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہوگا کہ میں نے ساری چیزیں قربان کرنے کے باوجود حاصل کچھ نہ کیا کہ انسان قربانیاں اس لیے دیتا ہے اس لیے قربانی دیتا ہے کہ کچھ حاصل ہو ایک تاجر قربانی دیتا ہے بارش کے ساتھ صبح سے شام کہ کچھ حاصل ہو کچھ کمائے کچھ ملے اس کو ایک کھیت میں کسان اتنی بارش کے اندر آپ دیکھ لو ابھی میں آ رہا تھا تو مزدور جا رہے تھے وہ پلاسٹک اوڑھ کر کے چھتری بھی نہیں وہ اس لیے جا رہے تھے اس بارش کے اندر کام کرنے کے لیے کہ ہم کچھ کام کریں گے تو شام کو روتی روزی کا نظام ہوگا ہر آدمی قربانی دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حاصل ہو آپ کی قربانیاں اور آپ کے والدین کی قربانیاں اور اس کے بعد سات سال کے بعد حاصل کچھ نہ ہو تو پھر ہم سے بڑھ کر احمد اور بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے میرے حضیزوں پہلے یہ بات طے کر لو کہ مجھے اور آپ کو مدرسے میں اور اس جہار دیواری میں رہ کر ان قربانیوں کی وجہ سے مجھے کچھ حاصل کرنا ہے کیا حاصل کرنا ہے وہ دوسرے نمبر کی بات لیکن مجھے حاصل کرنا دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ہمارے مدرسوں میں بدنیتی کا مسئلہ تو کم ہوتا ہے لیکن بے نیتی کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے بری نیت تو نہیں ہوتی کہ طالب علموں کو پوچھو تو کیوں پڑھ رہا ہے تو اس کی کوئی بری نیت نہیں ہوگی کہ میں پیسے بناؤں گا میں بہت کماؤں گا میں شاندار تقریر کر کے لفافے چپ کے چپ کے جیب میں رکھوں گا یہ نیت بہت کم شاز و نادر یکا دکا اور اشاز کلمہ دو اس کا اعتبار نہیں بد نیتی نہیں ہوتی لیکن بے نیتی ضرور ہوتی ہے طالب علم سے پوچھو کہ کیوں آیا کوئی نیت تمہاری کیوں پر تو عمومی طور پر طالب علم کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ عالم بن جاؤں یہ کوئی نیت نہیں بنی سب سے بہترین نیت جس کا ہمیں استحصار کرنا چاہیے وہ امام غزالی کی نیت ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جب بادشاہ وقت نے مدرسے کا دورہ کیا اور ہر طالب علم سے پوچھتا گیا کہ کیوں پڑھ رہا ہے تو کسی نے بتایا کہ میرا باپ قاضی ہے میں بھی قاضی بنوں کسی نے بتایا کہ میرا باپ فلاں ہے میں بھی اس کی جگہ لے لوں کسی نے کہا میرا باپ امام میں ہے تو اب وہ ریٹائر ہو تو اس کی جگہ میں لے لوں ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اور اپنی اپنی نیت بتائی بادشاہ وقت کے دل میں آیا کہ سب کی نیت خراب ہے پڑھنے سے اللہ کی رضا کوئی بولتا ہی ارادہ کر لیا اس نے کہ مدرسہ بند کر پانچ ہزار طلبا تھے بہت بڑا مدرسہ کونے میں نکلتے نکلتے ایک بچہ چراغ کے سہارے پڑ رہا تھا بادشاہ اس کے قریب بھی گئے تو بہتر کیوں پڑ رہا تو بتایا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے جب یہ سنا کہ میرا ایک اللہ ہے اس نے اس کائنات کو پیدا کیا آسمان و زمین اس کے احکام ہیں اور بندے کو مکلب بنایا گیا اللہ کی طرف سے کہ تم میرے احکام پہ چلو اور اس نے ایک نبی بھیجا اور یوں کہا کہ اس نبی کی اتباع کرو اس کے اطاعت کرو اس کے اتباع اور اطاعت میں مجھ تک پہنچو گے یہ سیمپل ہے اس لیے کہ میری ذات وراء ورا ہے تو مجھے تو دیکھ نہیں پاؤ گے تو میں نے نبی بھیجا ہے اس کی اتباع کر جب میں نے یہ سنا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ لاؤ میں اس اللہ کے علوم کو پڑھوں تاکہ میں اس اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں میرے آپ کے علم کے پڑھنے سے کتان کتان کتان یہ نیت نہیں ہونی چاہیے میں پڑھاؤں گا میں درس دوں گا میں تقریریں کروں گا میں امام اور خطیب بن جاؤں گا یہ نیت نیت ہماری یہ ہو کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں اس لیے نہیں ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں میری زندگی کوری رہے جب میں نے اس نیت سے پڑھا کہ میں خطیب بنوں گا میں درس دوں گا میں فلاں کام کروں گا میں اس کا مطلب یہ نکلا میں دوسروں کو بتاؤں گا تو میری ذات تو پوری رہ گئی سمجھ میں بھی آ اسی لیے نماز پڑھانے والے امام صاحب کو کیا کہا گیا آپ نے ہدایات مسئلہ پڑھا کہ اگر مقتدیوں کی اس نے کوئی نیت نہیں کی ہے تو اس پر کچھ مسئلہ نہیں ہے لیکن اسے اپنی نیت ضروری ہے اپنی نماز کی نیت ضروری ہے مقتدیوں کی نہیں عورتوں کے لیے ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہاں پیچھے مقتدیوں کی نیت اس کو نہیں کرنا ہے اس کو تو اپنی نیت کرنا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی ہمیں اپنی نیت کرنا ہے کہ میں اس علم کے ذریعے سے اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں ہاں پھر اللہ توفیق دے تدریس کی کتابت کی کتابت کی امامت کی یہ دوسرا مسئلہ ورنہ اصل اصول اس علم سے مقصود مجھے آپ کو سب کو اللہ کا فرما بردار بندہ بننا ہے یہ ہے علم کی اصل نیت اس کا استحصار رکھنا چاہیے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہم کو پتا چلتا ہے اب جب اللہ کا فرما بردار بندہ بننا ہے تو فرما بردار بندہ تب بنیں گے جب اس مالک کا خوف پیدا ہوگا قرآن میں تعالی نے اپنی طرف زیادہ طور پر نسبت فرمائی ہے خشیت کی میں نے ابھی جو آیت پڑھی اس میں بھی خشیت کا لفظ انما یکش اللہ خشیت اور خوف میں تھوڑا سا فرق ہے فخر راضی نے لکھا ہے تھوڑا سا فرق خوف کا معنی ہوتا ہے مطلقاً دردہ مطلقاً ڈرنے میں سانپ سے ڈرنا بھی خوف ہے بچھو سے ڈرنا بھی ہے جن سے ڈرنا بھی ہے جن سے بھی تو خوف لگتا ہے پتا تھر کے بندہ بھر کے استنجا کی طرف گئے ہو اور ذرا سی رات میں کوئی آواز آئی تو لحاظ اور کر سو گئے کہ شاید جن آ گیا تو یہ بھی خوف ہے یہ ہے خوف جس میں سراسر خوف ہی خوف خشیت کا معنی ہوتا ہے جس میں محبت کا پہلو غالب ہو جیسے بچہ والد سے ڈرتا ہے یہاں محبت ہے والد صاحب سے جیسے شفیق طالب علم اور شفیق استاد سے ڈرتا ہے محبت اس محبت کے ساتھ ڈرنا بھی اسی طرح اللہ سے محبت کے ذمن میں درد ہے کہ وہ رحیم ہے رحمان ہے کریم ہے بہت عالی صفات کا مالک ہے معاف کرنے والا ہے بہت کچھ معافی کے پروانے اس نے لکھے ہیں لیکن وہ کہار بھی ہے رزاق بھی ہے پکڑ بھی کرتا ہے حالات میں بھی ڈال دیتا ہے مسائل میں بھی اتار دیتا ہے عزت کے فضیتے کروا دیتا ہے وہ رب کریم منتشا و تو ذل منتشا تو محبت کے ضمن میں اللہ سے ڈرنا اس کو خشیت کہا جاتا ہے یہاں یوں فرمایا ان نما اللہ من عباد ہی العلما اللہ کے خشیت سے اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں کیوں اس لیے کہ جہالت میں تعارف نہیں میں موتی موتی باتیں آپ کو سمجھاؤں جہالت میں تعارف نہیں علم میں تعارف میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے اگر آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ موتمی انسان ہے پتا ہی نہیں تو یہاں بیٹھ جائیں سب کچھ ہو جائیں لیکن آپ کے دل پر ایک بال بھی نہیں ہوگا چونکہ آپ جانتے ہی نہیں ہے بہت انسان یا کوئی بڑے سے پرا بزرگ آ جائے لیکن آپ ان سے ناواقف ہیں تو وہ یہاں آ جائیں مدرسے کے دروازے پر آ کر آپ سب وہاں سے گزرو گے لیکن کوئی ملاقات مظاہرہ بھی نہیں کرے گا چونکہ آپ کو تعارف نہیں ہے اور اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ فلاں صاحب ہے تو ان کی شکل دیکھتے ہی جب میں غفیر ان پر ٹوٹ پڑے گا ہمارا واقعہ جامعہ حسینیہ میں ایسا ہی ہوا حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب آز ہندوستان کا مائناز ناز فن حدیث کا بہت بڑا آدمی وہ تشریف لائے اصل سے پہلے پہلے پہنچے ہماری جماعت مشکات میں تھی اس موقع پر تشریف لائے تھے اب ہمارا تصور یہ تھا کہ جب علم حدیث کا اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا آدمی تو ظاہر سی بات ہے شان شوکت فلاں فلاں نہ کیسے ہوں گے تو تشریف لائے تو لنگی پہنی تھی حضرت تھوڑے سے سانولے تھے قد تھوڑا ناتا تھا ڈبلے پتلے تھے لنگی پہنی تھی اور پتلا سا کرتا پہنا تھا اب وہ آئے ساتھ میں پانچ سات آدھ آدمی اثر کی نماز سے پہلے پہنچے ہم دروازے پر کھڑے تھے استقبال کے لیے اور ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ مولانا حبیب الرحمان صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ان کے خادم ان کے شادی بڑے دن دو چھ بہتا بیٹا امامہ باندھے ہوئے اور لمبا سا جبا پہن کر کچھ موزے ووزے بھی پہنے تھے ہم سب ان کی طرف جھکنے لگے حضرت حضرت حضرت حضرت اور ان کو لے کر کے ہم آگے چلنے لگے مجھے اس وقت کی کیفیت یاد ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ہاتھوں میں مسکرا رہے تھے کہ ان لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے کہ میرا نامانتل لے کر چلے تو وہ صاحب آگے ہیں اور حضرت پیچھے ہیں اندر آ گئے تو ہمارے محتمیم صاحب حضرت مولانا اسماعیل مودا صاحب علیہ الرحمان وہ تو جانتے تھے حضرت مفتی اسماعیل صاحب واری والا رحمت اللہ علیہ وہ جانتے تھے تو وہ لب کے آگے سے اور محبیب الرحمان صاحب کو مہان کیا اور آگے لے کر چلے تب ہمیں پتا چلا کہ اچھا یہ تو یہ ہے حضرت تعارف نہیں تھا ہمیں پتا نہیں تو جب تعارف نہیں ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ جہالت ہے اور جہالت کی بنیاد پر نہ ان کا ڈر لگتا ہے نہ ان کی طرف محبت لپکتی ہے لیکن جب تعارف ہو جاتا ہے تو پھر محبت بھی لپکتی ہے متعارف سے اور ڈر بھی لگتا ہے یہ یقینی مسئلہ ہے اسی لیے جاہل کو جاہل اس لیے کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے نا اس کو ہلنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ سکون کے ساتھ رہتا ہے علم والا سکون کے ساتھ رہتا ہے سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا چونکہ علم اس کے پاس وہ مسائل کو سمجھتا ہے اور جاہل کو جاہل اسی لیے کہتے ہیں کہ چونکہ علم نہیں ہوتا تو بے چین ہے پریشان ہے مسائل کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آتے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جا اور ہل اور ہلتا رہے کبھی ادھر ہل کبھی ادھر ہل تو ہلتا رہتا ہے ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے اور عالم جو ہوتا ہے سکون پذیر ہوتا ہے اس میں سکون ہوتا ہے اطمینان ہوتا ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انما یکش اللہ من عبادی العلماء جو جانتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے اب میرے عزیز بچوں ہم نے جاننے کے باوجود اگر ہم میں خشیت پیدا نہ ہوئی تو اب آپ ہی فیصلہ کرو میں نہیں کہتا آپ فیصلہ کرو کہ آپ کا شمار عالم میں ہوگا یا جاہل میں ہوگا آپ خود فیصلہ کرو جاننے کے باوجود آپ نے پرا فارسی اول میں کریمہ بے بخشائے برحال ماں ہستم اصیرے کم پہلے ہی دن آپ کو سبق سکھایا گیا کریما بے بخشا ہے برہا لے ماں کہ ہستم اسیرے کمن دے ہو اے کریم ہمارے حال پر رحم فرما کہ ہم خواہشات کے پتلے پہلے ہی دن سے اس رب سے ہم کو ہمارے استاذ نے جوڑ دیا پہلے ہی دن سے جوڑ دیا پندرامہ پری پارسی دوسرے میں وہاں آپ کو یہ سکھایا گیا چہل سبق میں چالیسواں سبق پر آ کر آپ کو کچھ اصولی زندگی دی گئی بات کرو سلیقے سے کرو دو آدمی بول رہے ہو بیچ میں نہ گھسو ارے چالیس چار سبق کے چالیسویں سبق میں کیا ہے یہی تو بات ہے عربی اول میں آپ پہنچے تو جہاں آپ کو نحو پڑھایا جاتا ہے سرف پڑھایا جاتا ہے وہیں پر آپ کو مثالیں دیتے ہوئے قرآن کی آیات دی جاتی ہے ان آیات میں اگرچہ نقل کی مثالیں لیکن اس میں اللہ سے تعلق کی باتیں ہیں اسی نام کو مالا ہو پر آئی ہے اور اس کا تو نام ہی حضرت نے ایسا رکھا ہے یہ جس کا جاننا ضروری ہے مالا بدھ ہو یعنی جس کے جانے بغیر کوئی چارہ نہیں اور عجیب و غریب بات ہے کہ کتاب فارسی میں ہے نام عربی میں ہے کتاب فارسی میں اور نام حضرت نے عربی میں رکھا مادھو بدھ میں اور کائسہ بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑے مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے خلفا میں سے اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بہت کم خلافت دیتے تھے بہت کم اب کے آلات میں لکھا ہے کہ بڑی مشکل سے چار آدمی کو خلافت دی ہے اور خوب رگڑائی کرتے تھے اور میں کالی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اور کاساب کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہمارے شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو بحقی الہند کہا ہندوستان کے امام بحقی حدیث پر اتنا دسترس تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم حدیث میں اسی لیے جلالے پڑھنے والے یا اسی طرح ہمارے جو ترجمہ پڑھنے والے ہیں ان کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل مظہری ضرور دیکھنا چاہیے کائی صاحب کا وسیعت نامہ چھپا ہوا ہے کائی صاحب نے اپنے وسیعت نامے میں لکھا تھا کہ جو میری جنازے کی نماز پڑھائیں ان کو چاہیے کہ تکبیر اول کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں پر نے اپنے وسیعت نامہ چھپا ہوا ہے کائی صاحب فرمایا سورہ فاتحہ پر اب یہ ایک لمبی بحث ہے جو اس کو یہاں ابھی سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک لمبی سی بحث ہے بہرحال سنا پڑھنے میں بھی کوئی حد نہیں اللہ کی تعریف ہے لیکن چونکہ روایت میں سورہ فاتحہ کا ذکر کا مسئلہ ہے کئی صاحب نے اس روایت پر عمل کیا ہمارے فقہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ بنیت سنا پڑھ لے تو کوئی حد ہمارے فقہ نے بھی لکھا ہے لیکن کائی صاحب نے بنیت سنا بنا کا مسئلہ نہیں وہاں تو سیدھا یوں لکھا ہے کہ جو میری جنازے کی نماز پڑھائے وہ تقبیر اول کے بعد سورہ فاتحہ پر ہے اب شاید آج کل کا زمانہ ہوتا تو صاحب پر سلفی ہونے کا حکم لگ جاتا کہ مطلب یہ جی آداب سے حد کر بات کیے یہ مسئلہ نہیں تھا خیر صاحب بہت بڑے آئے تو مالا بد منہوں میں پہلے عقائد ہے عقائد میں ہمیں اللہ سے جوڑا تھا عربی دوسرے میں آپ پہنچو گے تو اسی طرح عربی تیسرے میں خلاصے کلام یہ ہیں کہ ہم کو ہر سال اللہ سے ملانے کی باتیں یہ ہمارے اساتذہ پڑھاتے تاکہ ہم اللہ سے ملیں اور اس کے فرمودات کو سمجھیں اس کے احکام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں تو اب ہمارا وضو جو ہے وہ سکت کے مطابق حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نور الضا پڑھی وہاں زکریہ صاحب فرماتے ہیں سنو میں نے جب نور الزا پڑھی فرمایا میں نے نور الزا کو یوں رکھا اور وضو کا پانی یوں رکھا اور نور الزا کی ترتیب پر جتنے مستحبات اور سنن اور واجبات اور فرائض ہیں میں دیکھتا گیا اور اسی طرح وضو کرتا گیا یہ ہے ان یکش اللہ میں عبادی اللہ کے فرم فرم فرما بردار بندے بن جائیں نبی علیہ السلاۃ وسلام کے متبع ہو جائیں فرما بردار تبھی بنیں گے جب حضور کی کریں گے اور فرما بردار بندہ وہ ہوتا ہے جو برائیوں سے بچائے نیکی کے کام کرے مجھے یاد آیا فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف حضرت علی کے حوالے سے تفصیل راضی میں نقل التقوی ویسے انہوں نے لمبی بحث کی پہلے تو انہوں نے لوگ بھی مانا بیان کیا المتقی اسم فاعل من اتقا ای من افتعال و مانا ہو لوگ تھی اتر ہو یہ تقوی کی تاریخ فرمایا متقی اس میں فائل ہے باب اختیار سے اور اس کا معنی ہوتا ہے انسان خوب پرہیز کرے خوب احتیاط رکھے خوب احتیاط رکھے یہ تو لوگ بھی مانا اصطلاح میں حضرت علی کا قول نقل کر کے فرمایا لئیسل اسرار فل معاشیتی ولیسل اب افترار بہت لمبی تشریح میں ایک جملہ اس کا قتل کر تقوی کی تعریف یہ ہے کہ انسان گناہ پر اصرار نہ کرے ٹھیک ہے بشر ہے ایک گناہ ہو گیا ہو گیا لیکن اصرار بار بار وہ گناہ نہ کرے اور عبادت میں دھوکہ نہ دے اختراع عبادت میں دھوکہ دینے کا مطلب مسجد میں آتے ہو گئے بعض مرتبہ طلبا کیا کرتے ہیں اب دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا سپروائزر کا دندا چلے گا تو بغیر کے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ کرکٹ چل رہی ہے تو ادھر نماز پڑھ رہا ہے دماغ میں وہ کرکٹ گھوم رہی ہے اور کرکٹ نے اس کو گرگر بنا دیا گرگر جانتے کون رو خیتا اس کو بولتے وہ آپ دیکھو گے گرگٹ کو یوں یوں سر ہلاتا رہتا ہے تو کرکٹ جو ہے نا وہ گرگٹ بنا دیتی ہے وہ نماز میں بھی کبھی یوں سر ہلاتا رہتا ہے بلکہ بے خبر باولا جب ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی نماز میں بول بھی پڑتا ہے تو میرے عزیزوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں معصیت پر اصرار نہ ہو اور تعت میں دھوکا سچی عبادت کرو اللہ اور سچے عابد تب بنو گے جب قرآن حدیث پر عمل کرو گے اور قرآن حدیث پر عمل کے لیے ضروری ہے غلط دوستی سے اپنے آپ کو بچانا میں جو کہتا ہوں نا موتی موتی بات اس وقت سارے بچے اچھے ہم کسی کو برا نہیں کہتے سب اچھے بلکہ مجھ سے اچھے میں کہتا ہوں مجھ سے اچھے ہیں آپ لوگ سب بچے اچھے کوئی غلط اس میں نہیں لیکن آپ کا غلط دوست اس وقت وہ ہیں جو آپ کے چہر میں ہے جس کو موبائل کہا جاتا ہے یہ بدترین ساتھی بدترین ساتھی اتنا بدترین ساتھی ہے کہ شاید آپ کا یہ جسمانی دوست آپ کے پاس وہ کام نہیں کروائے گا جو موبائل آپ کے پاس کروائے گا کیا کروائے گا کبھی تو ایسا ہوگا کہ ادھر بخاری شریف کا سبب چل رہا ہوگا اور ادھر میرا عزیز چپ کے چپ کے میسج بھیج رہا ہوں ادھر سبق چل رہا ہوں ادھر کچھ دیکھ رہا ہوگا واٹس ایپ پر کبھی بلکہ بعض مدرسوں سے متعلق بعض جگہوں سے متعلق سنا گیا واللہ عالم میں نہیں کہتا ہوں کہ میں نے میری نظروں سے دیکھا ناقل نے جو نقل کیا وہ میں بیان کروں کہ بعض جگہوں پر طلبا دوران درس فلم دیکھتے علماء نماز تو گندی چیزیں جتنی خراب یہ بتا رہا ہے اتنا تو میرا جسمانی دوست بھی نہیں بتائے گا پھر نتیجہ کیا ہوگا آپ جب گندی تصویریں دیکھو گے اور یعنی تصویریں دیکھو گے تو آپ کی خواہشات بھڑکیں گی یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے اس پہ دو رائے نہیں ہے خواہشات بھرکتی ہے بھرکتی ہے بھرکتی ہے گندی تصویروں سے ہریانی تصویروں سے بے حیائی والی تصویروں سے آپ کی خواہشات بھرکتی اور خواہشات جب بھرکے گی تو اب اس خواہشات کی تسکین کے لیے کوئی تو راستہ چاہیے تو کبھی دیانے دبر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی مشتزنی کے مسئلے میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں کتنے نقصانات آپ کا دماغ کمزور ہوگا ہوگا کہ نہیں دماغ کمزور ہو آپ کا جسم کمزور ہو پڑھنے میں جی نہیں لگے گا ہر وقت دماغ پر خیالات گھومتے رہیں گے اور جس کے نتیجے میں آپ اپنی بھر جوانی کو پامال کر بیٹھے آپ کی جوانی پامال ہو جائے گی اس لیے آپ کا بدترین دوست اور بدترین ساتھی یہ موبائل اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اپنے پاس میں آپ کو میرے بھائی سمجھ کر میرے بچے سمجھ کر میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ اپنے والدین کا خیال کر کے ان کی قربانیوں کا خیال کر کے اپنا خیال کر کے اپنی قربانیوں کا خیال کر کے اس کو چھوڑ دو آپ نے چند سالوں کے لیے اس موبائل کو چھوڑ دیا ان شاء اللہ تعالی احکم الحاکمین آپ کو امام وقت بنا دے گا دو رائے نہیں ہے اس میں ہمارے اقابل کے حالات میں تو لکھا کہ حضرت عبدستان بھی رحمت اللہ علیہ سال بھر کے خطوط بھی پڑھتے نہیں تھے وہ دال دیا کرتے تھے سال پورا ہوتا تب پڑھتے تھے اور انتقال کی خبر پر حضرت ان کے لیے دعا اور اگر کوئی خوشی کی خبر آئی تو ان سے متعلق دعا وہاں تو خطوط بھی نہیں پڑتے تھے یہاں ہم چوبیس گھنٹے فون پر لگے ہوئے تو میں اور آپ اس فون کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں میں نے وہاں کھروڑ میں بھی کہا یہاں بھی کہتا ہوں کہ اہل مدرسہ کو چاہیے کہ دو تین فون لگا دیں کہ بھائی آپ کو اپنے والدین سے بات کرنا ہے نا اچھا جمعرات کی شام سے جمعہ کی شام تک بات کر لیں یہ آپ فون لگا رہے ہیں آپ بات کریں باقی آپ کے پاس فون نہیں ہوگا یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ان کی طرف سے سختی معلوم ہوگی لیکن زندگی بھر آپ ان کو یاد کرو گے یہ ہمارے بنانے میں بہت بڑا رول ادا کیا اور اگر آپ انہیں فون پر رہے اور واٹس ایپ پر رہے تو اس پر تو سچی جھوٹی ہر طرح کی خبریں آتی رہتی میں نے تو واٹس ایپ کا نام ہی رکھا ہے منافق منافقوں کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی خبر آتی تھی ادا ہم لوگ ہم نے اول خوفی ادا بھی فوراً ادا بھی حالانکہ قرآن کہتا ہے ولا ہو الا رسول ولاء من ہو لالی الدین استمبت نہ ہو رسول اور اہل عمر کے پوچھ کر کے کام کرتے تو پتا چلتا کہ کون سی بات پھیلانے کی ہے کون سی بات نہیں پھیلانے کی لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے واٹس ایپ پر جو خبر آئی افشا جو خبر آئی افشا پھر نیچے لکھتے ہیں فارورڈ کرو ثواب ملے گا یہ منافق ہے اور قرآن تو نفاق کی برائیاں کر رہا ہے تو پھر نفاق کو تو ہم اپنے جیب میں لے کر پھر رہے ہیں جو برائیاں کر رہا ہے قرآن ہم اس کو اپنے جیب میں لے کر گھوم رہے ہیں ہر بات پھیلانے کی نہیں ہوتی آپ اسی پر رہے تو کبھی ایسا ہوگا کہ کہیں کے حالات مار دھار کی خبریں جیسے آتی رہتی ہیں کہ بھائی جیسے مسلمان کو پکڑا ہے مار رہے ہیں گائے کے مسئلے میں فلاں کے مسئلے میں فلاں اب نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا دماغ پریشان اور جب آپ کا دماغ اس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تو سبق میں جی لگے گا آپ کا نہیں لگے گا آپ پڑھنے آئے ہمارے اکابر تو یہ فرماتے تھے کہ اخبار بھی نہ دیکھو ہمارے بزرگان دین نے تو یہ فرمایا اخبار بھی نہ دیکھو طالب علمی کے زمانے بلکہ ہمارے مظاہر کے اکابر کا معمول تو یہ تھا کہ وہ اس زمانے میں انجمن کے بھی قائل نہیں تھے یہ انجمن کا نظام تو ابھی قائم ہوا جب دو مدرسے ہو گئے اس کے بعد دونوں مدرسے میں انجمن کا نظام قائم ہوا ورنہ ہمارے اقابل مذاہب کے وہاں انجمن کا نظام بھی وہ کہتے تھے کہ انجمن کی بنیاد پر بھی اخبار بھی نہیں کرتے جو انجمن ہوتی ہے تو اس میں اخبار آتے ہیں وہ اخبار ہیں اور فرمایا بعض مرتبہ طالب علم صرف تقریر کا بن کر رہ جاتا ہے اور درس میں توجہ نہیں کرتا وہ دو ہفتے تقریر ہی یاد کرتا رہتا ہے اور درس میں توجہ ہی نہیں اس کی یہ بھی ایک نقصان ہے لیکن خیر مظاہر کے اس وقت کے علماء نے کہا کہ امت کی ضرورت یہ بھی اس لیے پھر وہاں انجمن کا میرے کہنے کا عزیز بچوں اس موبائل کو چھوڑ میں جگہ جگہ مدرسوں میں یہی بات کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اور محنت سے پڑھو اپنا دل لگا کر پڑھو خوب جی لگاؤ رات دن اپنے آپ کو کھپا دو کل ہی مجھے ایک واقعہ ہمارے حضرت کا پتا چلا کہ ایک مرتبہ کسی نے ایک روایت پوچھی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ یا حضرت شیخ کو مل نہیں رہی تھی ولہ عالم بہرحال حضرت شیخ نے شکیل صاحب کو کہا وہ روایت حضرت مسرت احمد کی وہ کوئی روایت حضرت عشاء کے بعد مسرت احمد لے کر بیٹھتے حضرت شروع جوانی میں جب مطالعہ کرتے تھے نا میں آپ کو درس بتاؤں یہ کپاہی ہے اس پر یوں ہاتھ رکھ دیتے تھے اور یوں ہاتھ رکھ کر کتاب صاحب اور پوری پوری رات فجر تک نکل جاتی تھی مسند احمد کی اس روایت کی تلاش میں اذان فجر نہیں اقامت ہو گئی فجر کی تب آپ نے کتاب بند کی روایت ملی اور فجر میں ذکر کی مجلس کے بعد حضرت شیخ کو وہ روایت پیش کر دی فرمائی جو روایت مجھے نہ ملی عزیزم بھی انس تلاش کر کے لیا حضرت معلومیا صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک روایت نہیں مل رہی تھی انہوں نے حضرت شیخ کو لکھا حضرت شیخ نے فرمایا یونس یہ روایت تلاش کرتے ہیں روایت کو تلاش کرتے ہیں شیخ کو دے دیا ادر شیخ نے بھیج دیا کو ساتھ کوالمیا صاحب کو تشریف لائے تو فرمایا مجھے وہ مولانا یونس کو ملنا ہے جنہوں نے روایت تلاش کر کے بھیجی اس لیے کہ کئی علماء کو میں نے کہا تو وہ بھی نہیں گئے تو حضرت وہی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں ادر شیخ زکریا نے فرمایا بولے یونس آؤ ملنا چاہتے ہیں تو شیخ اس وقت جوان تھے بال بھی داری تھے اتنے نہیں تھے اور پتلا سا کپڑا پہن رکھا تھا اور لنگی پہن رکھے اور دبلے پتلے تھے کھڑے ہوئے تو میں یوں ملاقات کے لیے آگے بڑھے تو حضرت مالک حضرت نے کہا حضرت شیخ سے کہ میں تو مولانا یونس کو ملنا چاہتا ہوں وہ جائیے کوئی مولانا یونس لے بالکل فرمائے یہی مولانا یونس ہے جنہوں نے تمہیں روایت تلاش کر تو یوں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور رات بلکہ ہم نے حالات میں سنا ان کے شاگردوں سے جو اس وقت ابھی موجود ہے کہ ہم کھانا لے کر جاتے اور وہ کھانا صبح تک پڑا رہتا اور اگر توجہ بھی نہیں کرتے تھے وہ کھانا ویسے ہی پڑا رہتا جب ہم مشغول ہو جاتے ہیں کسی کام میں تو پھر اللہ کی عنایتیں اترتی ہیں حضرت کی زبان ہم نے برسوں جملہ سنا کئی مرتبہ ہم نے جملہ حضرت فرماتے تھے میں نے گھاس بھی کاتی میں نے بھینسیں بھی چرائی میرے غریبی کے ایام تھے مجھے کپڑے بھی نہیں ملتے تھے فرمایا اسی غربت میں میں پڑھنے نکلا اللہ نے آج فتوحات کا دروازہ کھولا ورنہ کون پوچھتا کہ یونس کون تھا اور اس کو کون اٹھا کر لے کر چلتا لیکن فرمایا اللہ نے میری لاج رکھ لی یہ اللہ نے لاج رکھی جب اللہ کے بن گئے علم کے ہو گئے اور ایک بننا ہے محنت میں کہ محنت کو اور نمبر دو محنت کے ساتھ عمل دو چیزیں ایک تو آپ محنت خوب کریں اور اس کے ساتھ عمل آپ کی عملی زندگی اس کے اوپر حضرت شیخ پوری زندگی اتباع نبوی میں گزاری اتباع میں ایک مرتبہ غلطی سے میں چپل پہنانے لگا تو حضرت میرے چیک پر ہو گئے میں نے بجائے دائیں پاؤں کے بائیں پاؤں میں پہنا دیا اب وہ ایک تو برمیاں میاں کا غریب اور لگتا تھا تو میں نے بائیں پاؤں میں چپل تو ایک تھپڑ سر پہ مارا کا کیا بخاری پر آتا ہے ابھی تک سنت نہیں آئی سنت کے مطابق کام دانت کا فرمان سنت کے مطابق کام ہم نے کبھی حضرت کو نہیں دیکھا کہ جب کرتا ہم نے پہنایا ہو اور حضرت نے پہلے دایا ہاتھ داخل نہ کیا ہو کبھی غلطی سے اور کرتا نکالا ہو اور پہلے بایاں ہاتھ نہ نکالا ہو جب جب بھی ایسا ہو اتنے اتباع نبوی کا جذبہ اتنا اتباع نبوی کا جذبہ خود کھرور مدرسے میں ایک مرتبہ فرمایا بھائی قبر میں پہنچو گے تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم کس کے خلیفہ تھے اور کس کے مجاز تھے اور کس نے تمہیں اجازت دی اور تم کس کے مرید تھے یہ نہیں پوچھے گا وہ تو یہ پوچھے گا میرے نبی کے طریقے کتنے تھے من نبی میرے نبی کے طریقے کتنے تو میرے عزیز بچوں میری بات کا خلاصہ دو بات جی لگا کر محنت کرو اور محنت کرنے کے لیے ان تمام آوازگی کو چھوڑ دو چاہے وہ فون ہو گھومنا پھرنا ہو خیالات کی دنیا ہو غلط دوستیاں ہو ان سب کو چھوڑ دو اور محنت میں لگ جاؤ غبی سے غبی کو اللہ دماغ کھول دے گا میں یقین دلاتا ہوں آپ کو محنت میں لگ جاؤ گے غبی سے غبی کو اللہ دماغ کھول دے گا اور محنت میں نہیں لگو گے تو ذہین سے ذہین کا ایمان علم خراب ہو جائے گا محنت میں لگ جاؤ اور محنت کے ساتھ اپنی تربیت کی فکر خوب تربیت اپنی کہ اپنے آپ کو سنت رسول کے ڈھانچے میں ڈال دو اپنا لباس اپنی ٹوپی اپنے بال کا رکھنا بہت سارے بچے اندر میں بڑے بار تھے یہاں سائڈ میں چھوٹے چھوٹے نے کہا بات وہاں کرا کر لیکن تو بھی نکالتے تو پتہ چلتا ہے پھر چار والا کے بیچ میں وہ بڑے بڑے بال رکھ کرا ہے ٹھیک ہے کوئی ہیرو خوش ہو جائے گا ارے اس کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ تم نے اس کی نقل اٹھائی کوئی کرکٹر خوش ہو جائے گا لیکن اللہ کا نبی ناراض اور قزامے کی ساری شکلیں داخل یہ شریف میں قزا جو آیا ہے قزا کا لفظ یہاں یہاں یہاں یہاں کچھ کاٹا کچھ رہنے دیا کچھ کاٹا کچھ رہنے دیا آج کل جو بال کاٹنے کی فیشنیں ہیں کچھ یہاں بڑے رکھے کچھ یہاں بالکل چھوتے کچھ نیچے بالکل چھوتے جیسے روڈ کی لائنیں بنائی الگ الگ سب قزا میں داخل اور اللہ کے نبی نے قزا والوں پر لاڈک اپنے بال سنت رسول کے مطابق اپنی ٹوپی اپنا لباس اپنا چلنا پھرنا اپنے کپڑوں کو پہننا اپنے جوتوں کو نکالنا پہننا مسجد میں داخل ہونا مسجد سے نکلنا تمام جگہوں پر ہم یہ سوچیں کہ میرے نبی نے کیا استنجا میں جانا استنجا سے نکلنا جب استنجا میں جاؤ گے تو یا تو ایک دنیاوی انسان بن کر جاؤ یا محمدی بن کر جاؤ تو باتیں وہ اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی سنت کے مطابق نہیں گئے تو آپ دنیا کا ایک انسان بن کر گئے اور اگر شریعت کے مطابق گئے ہیں سنت کے مطابق تو محمدی بن کر گئے تو اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ملے گا اس لیے میرے عزیز بچے اپنے والدین کی قربانیوں کو یاد کرو اپنی قربانیوں کو یاد کرو اور ان دونوں قربانیوں کے بعد تیسری قربانی امت کے بہی خواہوں کی جو تم پر سرمایہ لگا رہے ہمارے اکابر کے زمانے میں نہ پنکھے تھے نہ مکانات تھے نہ تعمیرات تھی نہ شاندار گجرے تھے کمرے تھے کچھ نہیں تھا انہوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر پتے چبا کر بہت سارے اکابر کے واقعات میں لیکن اب مجھے بات بھی لمبی ہوگی مجھے سبق میں بھی پہنچنا ہے ابراہیم حربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آٹھ مہینے ایسے گزرے آٹھ مہینے کہ جس میں میں ایک درخت تھا سمندر کے کنارے اس کے نیچے جاتا تھا اور اس کے پتے اٹھا کر لاتا تھا اور اسی کو چبا لیتا تھا اور آٹھ مہینے بغداد پہ علم حدیث حاصل کرتا تھا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بعد میں لکھا ہے کہ حصول علم کے لیے جب بغداد پہنچے تو حالت یہ ہوئی کہ چار دن تک کھانا نہیں ملا صرف پانی پانی پانی ذوق اور کمزوری آنے لگی اتنے میں ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے حضرت کے حالات میں لکھتا ہے کہ جب وہ لکما اٹھاتا تھا تو حضرت فرماتے میرا منہ بھی کھلتا تھا کہ شاید لکما میرے منہ میں جائے گا لیکن پھر میں نے اپنی ذات کو ڈانٹا اتنے میں اس نے مجھ کو دیکھا مجھے بلایا کھلایا پھر مجھے پوچھا تم کہاں سے ہو تو میں نے کہا میں جیلان سے ہو تو کہا اچھا شیخ عبداللہ عبد اللہ مونسی درویش کے نوازے کو جانتے ہو تو فرمایا میں ہی شیخ اب عبد اللہ ان کے نانا تھے بڑے اللہ والے کہا میں میں ہی ہوں تو یہ لپٹ پڑے ہوتا میں بھی جیلان سے ہوں میں جب چلا تھا تو تمہاری ماں نے مجھ کو ایک دینار دیا تھا تمہیں دینے کے لیے میں نے تم کو تلاش کیا تم نہیں ملے اب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے کھانے کا نظام نہیں تھا تو تمہاری امانت میں سے میں نے تھوڑا سا پیسہ لے کر یہ میں نے کھانا خریدا ہے ابھی تک میں مہمان تھا میں میزبان تھا آپ مہمان تھے لیکن راز کھلا کے یہ پیسے تو تمہارے ہی ہیں اب تم میزبان ہو میں مہمان ہوں آپ مجھے معاف فرمائیں تمہارے پیسوں سے کھانا والد کا سیدنا عبد القادر جی کے بعد میں کہ میں اب موت کے انتظار میں تھا کہ بھوک کی وجہ سے موت آ گئی اب اقابل کے حالات تو کریں ہمیں وقت پر کھانا مل رہا ہے برتن دھونے کی بھی فکر نہیں ہمیں وقت پر سونا مل رہا ہے ہمیں ہمارے سروں پر پنکھے چل رہے ہیں ہمیں کتنی راحت ہے کتنی بارش ہے اور اس بارش میں ایک قطرہ بھی ہمیں نہیں لگ رہا ہے یہ ساری امت کی توجہ تمہاری طرف ہے تو والدین کی قربانیاں تمہاری اپنی قربانیاں امت کی قربانیاں اور چوتھے نمبر پر ان لوگوں کی قربانی جو تمہارے پیچھے اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں لگا رہے ہیں رات دن اور تمہارے پیچھے اپنے آپ کو کھپائے ہوئے لگائے ہوئے نظامت سے لے کر مدرسین تک اوپر سے لے کر پیچھے تک سب اپنے آپ کو کھپائے ہوئے ان کو اپنی اولادوں کی فکر نہیں اتنے آپ کی فکر ہے عموماً ہم نے دیکھا عموماً ہم نے دیکھا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک کہ اکابر کی اپنی اولادیں نہیں پڑھ پاتی لیکن یہ علماء دوسروں کی اولاد کو پڑھا دیتے ہیں یہ اپنی جسمانی اولاد بیمار ہے لیکن اس کو چھوڑ کر صبح سات بجے مدرسے میں آ گئے روحانی اولاد کے لیے حالانکہ اس کی اپنی جسمانی اولاد بیمار ہے اس کی بیوی بیمار ہے جس نے یوں کہا کہ مجھے دواخانے لے جاؤ اور یہ کہہ کر آئے کہ میں گیارہ بجے چھٹی کے بعد تجھے لے جاؤں گا ان کی قربانیوں کا آپ تصور کریں اپنی قربانیوں کا تصور کریں امت کے خیر خواہوں کی قربانیوں کا تصور کریں آپ کے والدین کی قربانیوں کا تصور کریں ان ساری قربانیوں کے باوجود میرے لال میرے پیاروں میرے لگتے جگر میرے نور نظر میرے عزیز بچوں میں آپ سے دل سے کہتا ہوں اگر آپ نے کھیلنے میں وقت ضائع کر دیا تو آپ سے اور ہم سے برکت بے وقوف کوئی نہیں ہوگا ہم نے اپنی زندگی کو گنوا دی برباد کر دی ختم کر دی کچھ بھی حاصل نہیں کیا اس لیے آپ بنو علم میں بھی تربیت میں بھی دونوں لائن میں آپ بنو اللہ تعالیٰ آپ کو زمانے کا امام بنائیں خطیب بنائیں محدث بنائیں مفسر بنائیں فقیر بنائیں اور آپ کے ذریعے سے امت میں علوم اور فیوز پھیلے اور میں اور آپ ہم اللہ کے سچے معنی میں فرمودار بندے بنے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مکتبے بنے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے چند باتیں ذہن میں آئی اس لیے میں نے اس میں پڑھ دیا حدیث شریف جو پڑھی اللہ تر و تازہ رکھ کر اس انسان کے چہرے کو جس نے میری حدیثوں کو میری باتوں کو پڑھا محفوظ کیا یاد رکھا دوسروں تک پہنچایا نبی دعا دے رہے تر و تازہ رکھ یا خبر دے رہے نبی کی خبر بھی بہت اعلیٰ نبی کی دعا بھی بہت اعلیٰ حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اتنی بڑی دعا اور حضرت عمر فرماتے بڑے بننے سے پہلے علم حاصل کرو تعلق بڑے بننے سے پہلے علم حاصل کرو جب بڑے بن جاؤ گے نہیں کر پاؤ تو سوال ہوا کہ بڑے بننے کے بعد نہیں کرنا چاہیے ماں کو کہتے کہتے بڑے بننے کے بعد بھی کرو وہ کا تصور تم عالم بن گئے تم مدرس بن گئے تم سب کچھ بن گئے لیکن علم کی ضرورت اب مثلاً میں تدریس میں بیٹھا طریقہ تدریس کو سیکھنے کے لیے اگر مجھے ضرورت پڑے میں اپنے سے زیادہ تجربہ کار کے پاس ہوں ان سے پوچھوں وہ کا تصور بڑے بننے کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ علم کو حاصل کرے اللہ خبر سے لے کر اخیر تک علم کو حاصل کرنا اور جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں نے سب کچھ کر لیا اور اب مجھے ضرورت نہیں وہ ہلاکت میں گیا ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں ان علم تغیان کا تو بہت جیسے سمندر میں موجیں اٹھتی ہے بھرپتی ہے اسی طرح علم میں بھی تغیان ہوتا ہے فرقتا ہے فرمایا اگر اس عالم نے اپنے آپ کو اللہ والے سے منسلک نہیں کیا تو اس کا علم اس کو تباہ کر دینا برباد کرنا اس لیے ہمیں غرور سے تکبر سے برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے وہی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں فتوحات مکیہ میں لکھا ہے فرمایا کم مشائق رائنا سکھ تو من الغرور ابل بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اس جملے کی حقیقت آپ میرے عزیز اور کیا سمجھو گے الدین کہہ رہے ہیں میں نے کئی مشاہد کو دیکھا کہ غرور اور کبر کی بنیاد پر ان کے مقام بالا سے اللہ نے پچھاڑ دیا ان کی ولایتوں کو سلب کر لیا ان کی ولایت تک ان کے پاس نہ رہے سپلی کے شیخ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے شیخ عبداللہ اللہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ذرا سی بات ہو گئی تھی کہ میں اتنے بڑے اسلام والا اور یہ عیسائیت اور گرجا گھر کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لڑکی پر عاشق ہوئے اور ایمان بھی چلا اور سپروں کو بھی چلایا اور کیا کیا کام کرنا پڑا اشارہ کیا محی الدین ابن عربی نے میں نے کئی مشائل کو دیکھا کہ ان کے غرور اور کبر کی وجہ سے ان کے مقام بالا سے ان کو گرا دیا گیا اس لیے ہمیں چاہیے کہ قبرا نہ ہو غرور نہ ہو تکبر نہ ہو برائیاں نہ ہو ہمیں اپنے بڑوں سے علم حاصل کرنا چاہیے اور علم میں ضرورت پڑے تو مدرس بننے کے بعد بھی ہم اپنے بڑوں کے پاس جائیں یہ انجینئر یہ ڈاکٹر یہ فلاں بڑے بڑے ہو کر بھی بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تجربہ لینے کے لیے تو ہمیں تو دکھ کیا ہوتا جانا چاہیے ضرورت ہے ہماری اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے اللہ وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مخزومين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمته